اور اگر تم ان سے پوچھو کہ اسمان اور زمیں کس نے بنائی تو ضرور کہیں گے انہین بنا اس عزت والے علم والے نے